وقیع نے شعبہ سے اسی مذکورہ والا سنت کے ساتھ روایت کی اور ہم صدقہ نہیں کھاتے کے بجائے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوہتر